واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو الذی لا یامنو جارہ پوائق اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بار آپ نے فرمایا خدا قسم وہ مومن نہیں ہے تین بار خدا قسم وہ مومن نہیں ہے خدا قسم وہ مومن نہیں ہے خدا قسم مومن نہیں ہے کون جس کے جو دوسروں کے پرابلم کریٹ کرے جو جو جس جس کی زیادتی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو جو ڈیوشنس کریٹ کرے دوسروں کے زیادتی بنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے اب دیکھیں کہ اس میں کیا نکلا کہ ہر آدمی ہر وقت ایک پڑوس میں ہوتا ہے چاہے آپ محلے میں ہوں آپ سفر کر رہے ہوں آپ کسی کالونی میں ہوں کہیں بھی ہوں جو آپ کے آس پاس ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں کہیں بھی جہاں بھی کچھ انسان ہیں آپ انسانوں کے بیچ میں ہیں تو جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کو کے درمیان آپ کو نو پرابلم پرسن بن کر رہنا ہے یہ لیسٹ یہ کم سے کم ہے کم سے کم شرط ہے کہ دوسروں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے دوسروں کے لیے آپ کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں دوسروں کے لیے کوئی نوشنس کریٹ نہ کریں ہنڈریڈ پرسینٹ آپ نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں ورنہ اللہ کے ان الفاظ کے مطابق آپ کا مومن ہونا مشتبہ ہے ڈاؤٹ فل ہے کتنی سخت حدیث ہے یہ کتنی سخت حدیث ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ ان لف تنفاہ تجر رہو اگر تم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اس کو نقصان میں پہنچاؤ اگر تم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو ذرا بھی نہ پہنچاؤ اس میں دیکھیے دو بات ملی کہ یا تو آپ اپنی سوسائٹی میں گیور بن کر رہے ہیں گیور یا نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں بہت ہی جامع حدیث ہے یہ بہت جامع کہ آپ ایک سماج میں ہیں ایک سوسائٹی میں ہیں ایک معاشرے میں ہیں تو وہاں آپ کو کیسے رہنا ہے یا تو آپ دینے والے بن کر رہیے یا کم سے کم کم سے کم دوسروں کے لیے آپ کو نوشنس کریٹ نہ کیجیے تو یا تو آپ گیور پرسن بنائیں یا نو پرابلم پرسن بنائیں کوئی تیسرا شکل نہیں there is no third position at all